حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے اعمال کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر ترانوے